کر رہا تھا تم سے اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پہ اپنے انعامات بیان فرما رہے تو یہ انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو کامل ایمان والے ہیں اب یہ جو انعامات ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہیں جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامل ایمان والا فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا ایمان قطعی اور یقینی ہے اور ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنے والے کہ جن کو ان کے ایمان پر شک ہو تو ان کو قطعی و یقینی پر شک ہوا قطعی و یقینی پہ شک کفر ہے تو معلوم ہے کہ جن لوگوں کو ان کے ایمان کے بارے میں شک بھی ہوگا تو بھی وہ کافر ہوں گے پہلا انعام یہاں جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جہاد کے لیے نکالا تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دین کا کام ہو جانا کسی سے یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ انسان کا ارادہ ہے انسان کی کوشش ہے تو کسی کو دین کے کام کے لیے منتخب کر لینا کسی سے دین کا کام ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے تو اس لیے فرمایا کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تم جہاد کے لیے خود نہیں نکلے تم تو نکلے ہو نبی علیہ السلام اسلام کی رفاقت میں تو اصل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے نکالا تو اس اہم کام کے لیے اس پسندیدہ کام کے لیے ہم نے ان کو باہر شہر سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائی اور تم ان کے ساتھ چلے ہو اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو رہی کہ نبی علیہ السلاط وسلام کے نکالنے کا ذکر کیا عرو یعنی صاحب کو نکالا یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں نکالا نبی علیہ السلاط والسلام تشریف لے چلے صحابہ کرام کلام خود بخود اس وقت چلے تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلاط وسلام بنیاد ہیں صحابہ کرام جو اسی کے گرد گھومتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالی نے تمہیں جہاد کی توفیق عطا فرمائی اس پہ اللہ کا جتنا شکر ہے ادا کرو کم ہے جب توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے تو پھر مال غنیمت پہ اختلاف کیوں توفیق اللہ کی ہے تو مال غنیمت بھی اللہ ہی کا ہے تو میں نے یہ بات ارض کی کہ پہلا انعام ہے جہاد کے لیے نکلنا جس وقت امریکہ نے اکتوبر میں حملہ کیا اس سے پہلے روایت ہے کہ امیر المومنین نے اپنے کمانڈروں کا ایک اجلاس بلایا اس اجلاس میں امیر المومنین نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روس کے خلاف تمہارے جہاد کو قبول فرما لیا اب یہ بات حیرت کی بات کی کہ امیر مومین پہ وہی آئی ہے کہ اللہ نے جہاد کو قبول فرما لیا اس کے کیا مانی امید تو ہے لیکن یہ خبر کہ جہاد قبول ہو کیا تمہارا یہ خبر کیسے بغیر وہی کے تو امیر مومنین نے یہ خبر وہی کی وجہ ہی سے دی تو میرے میں وہی آئی نہیں وہی تو موجود ہے ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت امریکہ سے مقابلہ ہو جائے تو امریکہ سے مقابلہ ہونے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ دوسرے جہاد کی توفیق کبھی ہوئی جب پہلا جہاد اللہ نے قبول پن اگر اللہ نے پہلا جہاد قبول نہ کیا ہوتا تو آج اللہ تعالی ہمیں ان کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بات فرمائی کہ جہاد کے لیے نکلنا یہ بڑا مشکل ہے تو اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے وہی نکلے گا تو یہ اللہ کا انعام ہے تو پہلا انعام کہ صحابہ کرام رضم جماعت تم پہ پہلا انعام یہ کہ اللہ تمہیں جہاد کے لیے منتخب فرمائے اب یہاں پہ دوسرا انعام بیان فرمایا جا رہا عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ از اور ایزا یہ دو استعمال ہوتے ہیں جب کے معنی میں جب اس وقت وغیرہ یہ کے کیا ایزا ماضی کے سیرے کے ساتھ ماضی کے ساتھ پھر ماضی کے ساتھ لگتا ہے اور معنی حال اور مستقبل پہ کر دیتا جیسے قالا اس نے کہا یا جیسے پہلے پارے میں ہم پڑھتے ہیں قیلا قیلا کے معنی ہے اس نے کہا ایزا قیلا قیلا کہا گیا قیلا کہا گیا تو ایزا قیلا جب کہا جاتا ہے اب ایزا لگنے کی وجہ سے معنی ماضی کے نہیں رہے معنی فی الحال اور فی المستقبل کے یعنی فی المظاہرے کے ہو جاتے تو قیلا وہ کہا گیا ایزا قیلا جب وہ کہا جاتا ہے معنی میں تبدیلی پیدا ہو اسی طرح اس جو ہے جب لگے گا تو فیل مظاہرے فی الحال مستقبل کے ساتھ اس لگتے ہیں اور اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتے ہیں ماضی کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو تو میں پہلے مظاہرے کے بارے میں کر دوں کہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو زمانے ہیں وہ تین ہیں ایک زمانہ ہے جو گزر چکا ایک زمانہ ہے جو موجود ہے اس وقت چل رہا ہے ایک زمانہ ہے جو آنے والا ہے فاجر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں یہ گزرا ہوا زمانہ ہے اس کو ماضی کہتے ہیں الحمدللہ اس وقت ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ موجودہ زمانہ اس کو حال کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ وقت پہ زہر کی نماز ادا کریں گے تو یہ آنے والا ہے تو یہ مستقبل ہے عربی زبان میں جو ہے وہ دو ہیں ماضی حال اور مستقبل ان دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مظاہرے تو دو ہو گئے ایک ہو گیا ماضی گزرا ہوا ایک موجودہ اور آئندہ یہ دونوں اکٹھے ہیں اس کو مظاہرے کہتے ہیں تو جہاں ایزا لگے گا ایزا لگے گا ماضی کے ساتھ تو اس کو مظاہرے کے معنی میں کر دے گا اور اس جو ہے یہ مظاہرے کے ساتھ لگے گا تو اس کو ماضی کے معنی میں کر دے گا اب یہاں یا وعدہ اس نے وعدہ کیا وعدہ اس نے وعدہ لیا تو یہ وعدہ الف کے بغیر ہے درمیان میں الف نہیں تو اس کے معنی ہے اس نے وعدہ کیا اور وعدہ واؤ کے بعد الف آ جائے تو اس کو آواز پورا لمبا کر کے پڑھیں گے وا اس نے وعدہ لیا معنی الٹ گئے تو اس نے وعدہ لیا وہ عز موسا جب ہم نے موسا علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ اتنے دن چالیس دن ہمارے یہاں کوہتور پہ آ کے قیام کرو تو وہاں وعدہ لیا تو وہاں وا ہے واؤ کے بعد آواز جو ہے وہ درمیانی اور درمیانی کو اس لیے کہا قرآن مجید میں آوازوں کی مقدار کا خیال رکھنا ضروری اگر قرآن مجید کی تلاوت میں آوازوں کی مقدار کا خیال نہیں رہے گا تو معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی تو وعدہ واؤ کے بعد زبر ہے واؤ پہ زبر ہے اور اس میں الف درمیان بھی نہیں ہے تو آواز چھوٹی ہوگی وا تو وعدہ آدھا وعدہ کیا اور اگر اس کی آواز کو بڑھا دیں وا آدھا تو اس کے اس نے وعدہ لیا تو یہاں وعدہ آدھا اس نے وعدہ کیا اس کا مظاہرے ہے یا کہ وہ وعدہ کرتا ہے لیکن یہاں عید آ گیا تو اس کے معنی ماضی کے ہو گئے وہ عید یا عید جب وعدہ کر رہا تھا ماضی کے معنی آ گئے وہ عید کم اور جب وعدہ کر رہا تھا کم تم سے تو یہاں کم کہہ کے سب سے بات کہہ دی کہ صرف نبی علیہ السلام سے نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام ہم سب سے یہ وعدہ تھا وہ عید عید و کم اللہ جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ کا اعلیٰ تو ہمیں اس وقت کو یاد کرو کہ دوسرا انعام کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ حجرت کا افتعین کہ دو گروہوں میں سے ایک انہا یقیناً وہ لکم تمہارے لیے ہے تمہارا ہے تمہیں کامیابی ہوگی دو میں سے ایک اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو کہ تم لڑو ہم تمہیں کامیاب کریں گے فرق دیکھیے کے موسا نبی علیہ السلام جب حضرت موسا علیہ نبی جین علیہ سات والسلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بیت المقدس مقدس مقام عرض مقدس کی طرف خروج کرو نکلو جہاد کے لیے جہاد کے لیے نکلو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبار کو تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ کا تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے ایک ہی لائن ہے ایک ہی ہدف ہے پارض مقدس کی طرف نکلو جہاد کے لیے چلو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے کہا کہ نہیں وہاں قومن جب باری وہ تو بڑے سرکش لوگ ہیں طاقت والے ہیں کاغوتی قوت ہے بڑی قوت ہے اس کے مقابلے میں کیسی کیا مقابلے میں جائیں گے تو ہمیں پتھروں کے دور میں پھینک دیں گے تو ان کے مقابلے میں نہیں جا سکتے ایک ہی بات تھی لیکن یہاں ایک بات نہیں تھی یہاں بات کیا تھی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ دو گروہ تمہارے سامنے ہیں اختیار کی قافلہ ہے اور ایک لڑنے والا لشکر ہے دونوں میں سے ایک پہ کامیابی دینی ہے دونوں پہ کامیابی نہیں تمہیں ایک پہ غلبہ ہوگا تو ان دونوں میں سے دو میں سے ایک پہ غلبہ ہے تو ظاہر ہے کہ غلبہ تو ایک پہ یقینی ہے جب غلبہ یقینی ہے تو اس لیے یقینی صورت کے لیے دونوں میں سے کس کا ہم انتخاب کریں تو یہ انتخاب حق اللہ نے ان کو دیا جب صحابہ کرام نے ان کو اختلاف کا حق دیا تو اگر انہوں نے پھر اپنی مزاج اپنے مزاج کے مطابق اجرا کو اختیار کیا تو یہ خطا تو نہیں ہے غلطی تو نہیں ہے لیکن وہ جس مقام بلند پر تھے اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی ہے تو مقام بلند کی وجہ سے غلطی ہے لیکن یہ غلطی کہ انہوں نے نبی علیہ السلاط والسلام سے اس سلسلے میں اصرار کیا کہ نہیں حضرت یہ قافلے پہ حملہ کرنا چاہیے تو اس اصرار اور اپنی رائے کو پیش کرنا اور اس پہ پھر ڈٹ جانا جب تک کہ بات واضح نہ ہو گئی تو اس بات کو اللہ تعالی نے خطا کہا لیکن اللہ نے خطا کو موقع مل تو یہ خطا مقام بلند کی وجہ سے ہے عام ضابطے کے لحاظ سے نہیں ہے اور دوسری خطا یہ تھی کہ مال غنیمت اسی کا ہے کہ جس نے اس پہ قبضہ کیا ہے وہاں اللہ تعالی نے اصلاح فرما دی کہ یہ اللہ کا ہے اور نبی علیہ السلام اسلام اللہ کی طرف سے اس کو تقسیم فرمائیں گے وہاں اصلاح ہو گئی غلط فہمی دور ہو گئی غلط فہمی کیا کہ ایک روایت جو چلی آ رہی تھی اور یہ شریعت کا ضابطہ ہے وہاں بھی خطا نہیں کیوں اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ جو بات چلی آ رہی ہے جب تو اس کو منسوخ نہ کیا جائے وہی شریعت تو لہذا اس بارے میں رشق نہیں ہوا تھا ابھی اس لیے وہی روایت تھی اس لیے ان کا ذہن یہی تھا اس روایت کے مطابق عمل ہو تو اللہ تعالیٰ نے صلاح فرما دی کہ نہیں وہ روایت ختم ہو گئی اب نئی نیا طریقہ کار نیا حکم یہ ہے اس مجھے عمل کرنا ہے اس لیے وہ بھی خطا نہیں وہاں غلط فہمی تھی اس کو اللہ نے اصلاح فرما دی یہاں خطا تھی اور یہ خطا مقام بلند کی وجہ سے تھی اللہ تعالی نے اس کو معاف کر تو ہمارا کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ تمہیں دو گروہ میں سے ایک گروہ پہ کامیابی عطا فرمائے گا ایک گروہ یہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے یہ ان کی قیادت میں تھا اور دوسرا قافلہ جو ہے دوسرا لشکر جو ہے وہ مکہ مکرم سے چلا ہے ابو جہاز کی قیادت میں تھا دونوں میں سے ایک پہ ہم نے تمہیں کامیابی دیں گے ایک تمہارا گروہ ایک گروہ تمہارا یقین اب جب یہ بات فرما دی اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ توجہ دونوں اور تم پسند کرتے تھے یا تم پسند کر رہے تھے تو یہ ودا یا ودو تو کے لیے کہ یہ وادی دا ہے وادی دا یو دادو اور یہ قاعدہ ہے کہ جہاں ایک آخ دو بار آ جائے تو اس کو شد کے ساتھ ایک بنا دیا جاتا ہے تو یہ وادی دا ہے تو اس کو دو دال کو ملا دیا تو یہ ودا ہو گیا اور یو دادو اس میں بھی دو دال ہیں تو یہ یودو ہو گیا تو تودو نا تم پسند کرتے تھے اسی سے ودود ہے بہت زیادہ پسند کرنے والا محبت کرنے والا تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ تودو نا اور تم پسند کرتے تھے کیا چیز کیا پسند کر رہے تھے ان ذاتی شوکتی کہ کانٹے والی کے بغیر سکون القم ہو جائے تمہارے لیے کہ ایک طرف کانٹے ہیں اصلیہ ہے لشکر ہے اور دوسری طرف اصلیہ نہیں تجارتی قافلہ ہے تم یہ پسند کرتے تھے کہ یہ تجارتی قافلے پہ ہم قبضہ حملہ کریں اور یہ کامیابی میں ہو جب ایک پہ کامیابی ہے تو اب یہ انسانی فطرت کی بات ہے کہ کم نقصان ہو زیادہ فائدہ ہو اب یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم نافرمانی فرمائی نہیں کہ دونوں میں سے ایک راستے اختیار کر لو کامیابی اللہ نے دینی ہے تو سوچا کہ اب اللہ نے کامیابی دینی ہے تو لہٰذا اور یہ جو سوچ تھی یہ بھی اللہ کی اطاعت کے لیے تھی اپنے مفاد کے لیے نہیں تھی کیا تھا کہ اس قافلے پہ جب حملہ کریں گے اس کا مال و متا قبضے میں لیں گے تو اس مال و متا سے اسلحہ بنائیں گے تیاری کریں گے پھر کفار کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوں گے لیکن اللہ کو یہ بات کیوں پسند نہ ہوئی اس لیے پسند نہ ہوئی کہ نظر کہاں ٹکی وسائل پر کہ نظر کہاں ٹکی وسائل پر جبکہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو وہ جماعت ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی ان کی کیفیت تو یہ تھی وعدہ آروپ بھی نہ کہ نظر کہاں ہونی چاہیے خالق اسباب پر خالق الاسباب پر اب یہاں اصلاح فرمائی جا رہی کہ نظر اسباب پہ نہیں خالق الاسباب پہ تو لہذا حالانکہ جہاد ہی مقصد تھا نیت مال حاصل کرنے کے اپنے مفاد کے لیے نہیں تھی اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی اللہ کے راستے کے لیے تھی لیکن یہاں جس مقام بلند پر وہ تھے اس کے تقاضے کے خلاف تھی یہ بات کہ نظر جو ہے وہ خالق الاسباب کی بجائے اسباب پر تھی کہ اس سے تیاری کریں گے پھر لڑیں گے اب تیاری کرنے کا کیا مانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیاری سے تو کامیابی نہیں دے گا کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کم من فیط القلیۃ غالبت الفیت القیرت الم اللہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ اللہ نے چھوٹی جماعتوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر کامیابی عطا فرمائی تو لہذا کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ اللہ غیر ذاتی شوقہ کہ جو بغیر کانٹے والی ہے جماعت کہ جس بار اسلحہ نہیں ہے اس پہ تمہارا قبضہ ہو جائے تمہیں فتح ہو جائے یہ تو تمہاری بات تھی کا الحکم کے ہو جائے تمہارے لیے تو لہٰذا یہ تم نے اپنے مزاج کے لحاظ سے ایسا چاہا حکمت عملی کے لحاظ سے ایسا چاہا مسلحت کے لحاظ سے یہ یوں چاہا جنگی چال کے اعتبار سے جنگی تیاری کے لحاظ سے تم نے اس کو پسند کیا لیکن میوری اللہ اور اللہ ارادہ رکھتا تھا حق کہ وہ ثابت کر دے حق کو بے کلیمات ہی اپنی کلیمات سے ویپوا اور کاٹ ڈالے دا بغل کافروں کی جڑ کو کہ اللہ دکھانا چاہتا تھا یہ بات کہ کامیابی اسباب سے نہیں ہوتی تین سو تیرہ افراد کہ نبی علیہ السلاط اسلام جب دیکھا کہ حالات جنگ کے ہو گئے تو حضرت نے مشاورت فرمائی طے ہو گئی یہ بات کہ مشورہ لیا گیا تو مشورہ دیا گیا تو اکثریت کی بات تو یہی تھی کہ جیسے حضرت حکم فرمائے جس سے پہلے جو اب کر چکا ہوں کہ وہ بکر سعید رضی اللہ عنہ ہو عمر رضی اللہ عنہ ہو علی رضی اللہ عنہ مفلاد میں اسد رضی اللہ عنہ ہو اور پھر سعد میں مواد رضی اللہ عنہ لیکن بعض حضرات کی جو رائے تھی کیونکہ حضرت نے پوچھا تھا اس لوگوں نے اپنی رائے دے دی تو اب دیکھیے کہ یہ رائے کہ تجارت کے قافلے پہ حملہ کیا جائے یہ سب کی رائے نہیں تھی یہ چند افراد کی رائے تھی اور وہ رائے بھی ظاہری حالات کے اعتبار سے تھی اور نیک نیتی کی بنیاد پر تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس رائے کو بھی ان تمام کی طرف اس کی نسبت دی ہے یہ بات خود اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ سب نہیں تھے کچھ تھے ایک گروہ تھا ایمان والوں میں ایسا کر رہا تھا لیکن خطاب سب سے اللہ کے بعد بتا شفا ہے کہ چند افراد کی رائے ہو گئی تو اس رائے پہ عمل بھی تو ہو سکتا تھا جب عمل ہو جاتا تو سب کا عمل ہو جاتا اس لیے فرمایا کہ یہ تو انسانی فطرت کی بات ہے کہ تم ایسا چاہتے لیکن ایک چاہنا اللہ کا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ حق کو ثابت کر دے اپنی کلمات سے اصلیہ سے نہیں کہ اپنے کلمات یا اپنے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ثابت کس بات کو ثابت کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اے صاحب کرام دھرم کی جماعت تم وہ عظیم جماعت ہو مقدس جماعت ہو کہ اللہ نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں منتخب کیا کہ اللہ اپنے کلمات کو ثابت کر دے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں دیکھو اس جماعت کو جو بغیر اسباب کی جماعت ٹکرائی ہے کفر سے بڑی قوت سے ٹکرائی اور کس پہ بھروسہ کیا اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے جو ایمان والوں کی علامت بتائی تمہارے ذریعے سے سلامت کو اللہ واضح فرمائی ایک بات دوسری بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ آٹھ آٹس رسول بالخا و دین الحق کی یظیہ والدین نے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا کہ نبی علیہ السلاط وسلم کے دین کو مغلو ہونے کے لیے نہیں بھیجا یوزیر والدین نے کل کلی تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے اب جو تمام دینوں پہ غالب کرنا ہے اللہ نے تو اللہ تعالی نے کا یہ وعدہ ہے اللہ کی یہ بات ہے کہ یہ اس دین اسلام غالب آئے گا تو اس دین اسلام کے غالب ہونے کو اللہ ثابت کر دیں گے دین اسلام کا غلبہ اسباب اور وسائل سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس بات کو ثابت کر دی کہ اللہ اس کو ثابت فرمانا چاہتا کہ نبی علیہ السلام جب مشاورت جو مشاورت تو فیصلہ ہو گیا کہ لڑنے جب سب نے کہا کہ حضرت جو آپ فرمائیں ہم اس کے مطابق چلیں گے تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ پہ بھروسہ کرو چلو اب جب چلے ہیں تو فرمایا کہ ایک معیار مقرر فرما دیا جو اس سے کم عمر ہیں وہ واپس جائیں واپس جائیں اب ایک میں ہوں اور گستاخی اور بیاض آپ ہیں کہ اب ہم نگاہ سے بچیں گے کس لیے کہ ذمہ داری سے بچ جائیں کہ ہم پہ نظر نہ پڑ جائے کہیں ہمیں اس کام میں نہ گھسیٹ دیا جائے ساتھ گھسیٹ دیا جائے ساتھ ہی ہمیں بھی گھسیٹا جائے بچنے کی کوشش لیکن کچھ نوجوان جو اس مومن سے کم تھے جو حضرت نے فرما دی وہ چھپ کے پھر رہے تھے کیوں چھپ کے پھر رہے تھے کہ حضرت کی نظر نہ پڑ جائے کہیں دیکھ کے فرما دیں واپس جاؤ اور ہم اس سعادت سے محروم رہ جائیں یہ ہے فرق کی بات تو لہذا نبی علیہ والسلام نے کئی افراد کو دیکھا کئی نوجوانوں کو دیکھا واپس بڑا بن اعظم رضی اللہ ہو واپس بن ثابت رضی اللہ ہو واپس ایسے کئی نوجوان واپس نہیں دیکھا حضرت نے واپس حضرت نے وقار رضی اللہ عنہ کے بھائی کو حضرت نے کہا کہ واپس لو پڑے جب روئے ہیں تو نبی علیہ صاحب اسلام ان کے رونے پہ حضرت فرمایا کہ اچھا تو ساتھ چل کیوں کہ ان کی شہادت اس مقام پر موت کا وقت بھی مقرر ہے موت کی جگہ بھی مقرر تو ان کی شہادت تھی تو اگر حضرت نے باقیوں کے رونے پہ توجہ نہیں فرمائی اللہ کے نام کہ نہیں واپس لیکن ان کے رونے پہ نبی صاحب فرمایا کہ چلو تم ساتھ چلو اس لیے کہ وہی بات کے غور فرمائیں کہ دیکھی ہاں، دو مثالیں بڑی بات ایک بات تو یہ کہ ان کو نے فرمایا کہ چلو کیونکہ ان کی شہادت وقت میں مقرر تھا شہادت کی جگہ بھی مقرر تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی جال کو پیغام بھیجا کہ کافی محفوظ ہو گیا لڑنے کی ضرورت نہیں واپس ابو جال نے کہا کہ نہیں تو اب تو ضرور جانا ہے بادل کے مقام تک جائیں گے اپنی قوت کا اظہار کریں گے اگر یہ مقابلے پہ آ گئے تو ان کو قتل کریں گے اور ان کے سروں میں شراب پیئیں گے گانے سنیں گے تو رقص کے بارے میں دیکھ رہا تھا لیکن موت اپنی تدبیر میں تھی کہ ابو جہل کی جگہ موت کی مقرر کی یہاں اس کی موت واقع ہونی تھی وقت بھی مقرر تھا اس لیے ابو جہل کو کون کھینچ کے لے جا رہا تھا موت کھینچ کے لے جا رہی فوائد کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان سے بچنا بھی چاہے کوئی کوشک نہیں بچ سکتا کس سے ایک رسک سے نہیں بچ سکتا ایک موت سے نہیں بچ سکتا کہ رسک جو اس کو ملنا ہے وہ اس تک پہنچے گا اور موت جو آنی ہے وہ اس تک پہنچے تو موت اسباب پیدا کرتی ہے رسک اسباب پیدا کرتا ہے تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرما رہا تھا کہ وہ حق کو ثابت کر دے بھی کالی کی اپنی کلی سے دو تیسری بات کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جابروں کی ان سرکشوں کی پکڑ فرمائے گا کفار تنزیہ کہتے تھے پکڑ کب ہوگی یہ اللہ کے کلمات تھے اللہ کے کلمات تو غلط نہیں ہو سکتے اللہ کے کلمات تو پورے ہونے ہیں تو لہذا وہ کلمات کو پورا کرنا تھا وہ نمونہ دکھانا تھا کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو جابروں کو اللہ مغلوب کریں گے جن کے ذریعے سے ان سے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں جو بغیر اسباب اور ذرائع کے اللہ ان کے ذریعے سے جو ہے تمہیں مغلوب کریں گے تو اللہ نے یہ بات فرمائی تھی تو اللہ نے اس اپنے قدرت کا اظہار فرمانا تھا تو لہذا یہ سب جو باتیں اللہ نے فرمائی تھی ان باتوں کی حقانیت اور صداقت کو واضح کرنا تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا فرما دی اور میں تاکہ وہ کاٹ ڈالے دابر القافرین کافروں کی جڑ کو کہ ان کا غرور ان کی سرکشی یہ ختم ہو جائے اور یہی ہوا کہ اس لڑائی میں ستر بڑے بڑے کافر مارے گئے ابو جہل بھی امیہ بن خلف بھی اتبا بھی شہبہ بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے ستر افراد میں ایک ہزار میں سے ستر مارے گئے ستر پکڑے گئے جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ اللہ کا نظام حکمت کہ جن نصیب ایمان تھا وہ پکڑے گئے اور جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ مارے گئے تو لہذا سرکشی ان کی ٹوٹ گئی اور اس لیے اس لڑائی کو غزل بعد کو یوم الفرقان کہتے ہیں جس نے حق اور باطل کا فیصلہ واضح کر دیا نہیں سمجھے تو بد نصیب نہیں سمجھے لیکن یہ کہ اللہ نے اس کو بالکل واضح فرما دیا تو ہمارا کہ علی حق الحق کا تاکہ کر دے حق کو یوکیورز الباطل اور مٹا دے باطل کو الوکاری حل مجرم اگرچہ ناپسند کریں جرم کرنے والے مجرم کہ مجرموں کو یہ بات ناپسند ہے وہ باطل کی حمایت کریں گے باطل کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ باطل کو مٹنا ہے حق کو والے والے یہاں ایک بات جو ہے گزارش کر دوں باقی تفصیل ان شاء اللہ کل ہوگی کہ دیکھیے یہاں حق الحق کا اور حق الحق کا یہ دو بار فرمایا یہ حق کا ثابت کرنا دو بار فرمایا اس میں اشارہ کیا وہ ایک معمولی سی بات ہے بظاہر معمولی اس لیے کہ چھوٹی بات ہے حقائق کے اعتبار سے غور و فکر کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے پہلی بات جو فرمایا وہ حق الحق کا کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دے اس سے ملاز غذب میں حق کا ثابت کر دے یہ حق کا غلبہ ہو جائے حق واضح ہو جائے صحابہ کرام رام رن کی عظمت قیامت تک کے لیے ثابت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حق کو بدتری عطا فرما دی حق ثابت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی حقانیت اللہ کی قدرت بالکل واضح ہو گئی اس کا تعلق غزر آباد کے ساتھ ہے لیکن یہاں یہ فرمایا کہ کیا یہ غزب بدر کے لوگوں کے ساتھ مخصوص تھا نہیں لیو حق کا وجواطلا یہ اللہ نے اپنا کیا مرتب کے لیے ضابط کا بیان فرما دیا یا جو صحابہ کرام ان کے طریقے پر اس جہاد میں قدم رکھے گا اس کو بھی ہم ایسے ہی غالب فرمائیں گے اور اس کا نمونہ آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں راستہ نہیں مل رہا یہ اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ نہ فضل رحمان خلیل صاحب کو درمیان میں ڈال دیا یہ فلاں کو درمیان میں ڈال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کہ صرف ہمیں نکلنے کا راستہ دے دو لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہو رہی اور خبریں الٹی سیدھی لگے جا رہی کہ خبریں یہ لگ رہی ہیں کہ جناب کیا ہوا جی طالبان سے یہ مذاکرات ہو گئے کہ وہ دہشت گردوں کو یہاں پناہ نہیں دیں گے شیخ اسامہ کو اور القاعدہ کو اپنے افغانستان میں نہیں رہنے دیں گے یہ بات جناب ان سے طے ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ سوچنے کی بات ہے اگر انہوں نے یہی طے کرنا تھا نو سال کے بعد کہ اسامہ کو نہیں رکھیں گے اور القاعدہ کو نہیں رکھیں گے تو لڑائی کی ہوئی تھی یہ نو سال لڑنے کا فائدہ کیا تھا اب نو سال میں اللہ نے ان کو غلبہ دیا جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا غلبہ بھی نہیں تھا پوری دنیا ان کے مخالف تھی اس وقت جو ہے انہوں نے اس شاد کو قبول نہیں کیا تو آج وہ فاتح ہیں تو فاتح ہو کے تمہاری اس شاد کو کیسے قبول کریں گے تو پرابگنڈا اس انداز سے تاکہ لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جائے اب نکلنے کو راستہ کوئی نہیں مل رہا نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور موت یقینی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے جیسے صحابہ کرام نے قبول فرمایا اور اللہ ان مٹھی بر جماعت کو طالبان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور اس کے لیے دعا فرمائے کہ اگر یہ جماعت اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب جیسے فرما رہے ہیں اور مزید فرما دیا مستحکم ہو گئی اور اگر خدا نہ خاص اس جماعت کو شکست ہو گئی پھر دنیا میں مسلمان سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمانے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة الله ورحمة الله